اچھا اچھا جی۔ چھ پائی بین پین تو سما دیتے پین نام میرے کو دو نے ویسے میں ایسا دیتے ہیں تو سیکھو جاگتے کتنے بجے ہیں آپ تو آپ صبح کا ٹائم ڈال دیں کریں تو سن کرو نشانی میں بھی یہ جگہ لے رہا ہوں ہاں، جو آج پھر آج یہ پڑے ہے پارٹ ون کے اس نے متعلق زبانی کلامی سوال یہ پارٹ ون بہت سبجیکٹ پڑھنے نا میتھ میں سارے ہاں پارٹ ٹو نہ دیتا ہے لیکن پارٹ ون نہ ہونا پارٹ ون تو بہت مہنگا کیوں ہو گیا پارٹ ون تو بہت مہنگا کیوں ہو گیا خراب ہے بالکل پریکٹیکل ہو گئے تو پھر اور فزکس میں چلے پریکٹیکل ہونا کو جو گنے میں the menino اس اس پر بھی بھی بھی رہے اور گواہ گواہ تھے تھے کانو کانو فلا تخشب الناسا بس تم لوگوں لوگوں لوگوں سے سے سے نہ نہ ڈرو ڈرو ڈرو ڈرو فلا پسنا تم تم تم ناسا بس ڈرو وخشو نے اور اور ڈرو ڈرو مجھ مجھ سے سے ولا تشترو نہ نہ خریدو لو آیاتی میری آیات کے کے بدلے سمن کلیلا کم قیمت ومن لم فیصلہ فیصلہ نہ نہ فرمائے اور جو جو کرے انزل اللہ اللہ اللہ اس اس اس سے مطابق نے فرمایا ہے هم الکافرون بس یہ کافر ہیں وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكتبنا ہم نے لکھ دیا فرض کر دیا علیہم ان پر اور ہم نے ان پر فرض کر دیا فیہا اس میں کیا لکھ دیا انہ نفس بن نفس بے شک ایک نفس دوسری نفس ہے جان کے بدلے جان ہے جان کے بدلے جان یہ آگے ہیں کیا کہتے ہیں بدلہ کہ جان کے بدلے جان ہے والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ ہے بل انفا بل انفے ناک کے بدلے ناک بل انفا بل انفے بل اذن بل اذن کان کے بدلے کان کے بدلے وہ سن بل سن دانت کے بدلے دانت کے بدلے دانت کے بدلے دانت ہے بل سن بل سن دانت کے بدلے دانت بل جروحا کے ساتھ زخموں کے بھی بدلے اور زخموں کے بھی بدلے فمن تصدق به جس نے تصدیق کا جس صدقہ کا جس نے صدقہ کیا معاف کر دیا فہو ہاں، کفارۃ اللہ پس اس نے کفارہ دے دی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا یعنی بندے ایک ہی دوئے نے زیادتی کی تھی اگلے بندے اس اللہ سے معاف کر جوڑا جس معاف کیتا اس نے اپنے اگلے جانے گناہ معاف ہو گئے فمن تصدق به جس نے صدقہ کر دیا ہوا کفارت اللہ یہ اس کے لیے اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا ومن لم یحکم جو فیصلہ نہ فیصلہ نہ کرے بیمان دل اللہ اللہ کے نازل شدہ کے مطابق اللہ کے نازل شدہ کے مطابق فولائی کا ہم الظالمون اس کے یہ لوگ ظالم ہیں وکفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ واتیناہ الانجیل فیہ ہدا و نور و مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدا و موعظۃ للمتقین وکفینا اور ہم نے بھیجے اور ہم نے پیدا پیدا بھیجے ہم نے پیدا پیدا بھیجے علی آثارہم ان کے نقش قدم پر ان کے نقش قدم پر بے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم تک مریم تک اور ہم نے ان کے آثار پر پے در پے بھیجے عیسیٰ ابن مریم تک مصدق لما بین یدیہ تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو ان سے پیچھے ان سے پہلے تھا من التورات تورات میں میں سے واتیناہ الانجیل ہم نے انجیل انجیل فی ہے اس و نور ہدایت تھی اور نور تھا تھی لما بین بین یدیہ یدیہ تصدیق میں چیز کے درمیان جو ان سے سے پہلے من التورات تورات ہدن اور چاہیے کہ انجیل والے فیصلہ کریں بما انزل اللہ فی جو اللہ نے اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا انجیل میں ومن لم يحكم بما انزل اللہ جو فیصلہ نہ کرے جو کہ فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے نازل کی تو ریت جس میں ہدایت ہے اور نور فیصلہ فرماتے ہیں نبی وہ جو اسلام لائے ان لوگوں کے لیے جو اللہ والے ہیں اور اللہ والوں کے لیے اور عالموں کے لیے اس کے مطابق جن سے حفاظت چاہیے اللہ کی کتاب کی اور وہ اس پر گواہ بھی تھے بس تم ان بس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور نہ لو میری آیات کے بدلے کم قیمت اور جس نے فیصلہ نہ کیا اللہ کے نازل شدہ کے مطابق بس وہ لوگ کافر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے ان پر لکھ دیا کہ بے شک جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کے بھی بدلے ہیں بس جس نے سفر کر دیا بس وہ اس کے لیے کفارہ ہو گیا اور جس نے فیصلہ نہ کیا اللہ کے نازر شدہ کے مطابق بس یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں بسم اللہ الرحیم اور ہم نے بھیجے پے در پے والا ہاں، ہاں، پے در پے ہاں۔ اور ہم نے بھیجے پے در پے ان کے نقشے قدم پر عیسیٰ ابن مریم تک جو تصدیق کرنے والے تھے جو اس سے پہلے ہوئی تو رات میں سے اور عطا کی ہم نے انجیل ان کو ان کو اور, اور ہم نے عطا کی ان کو انجیل تھی ہی اس میں ہدایت تھی اور نور تھا اور تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے ہوئی ملت تورات میں اور ہدایت اور ہدایت تھی اور پرہیزگار اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چاہیے کہ انجیل انجیل حکم کریں کریں کریں فیصلہ فیصلہ اس میں جو اللہ نے اس میں نازل کیا اور جو جو جو جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس اس میں کہ اللہ اللہ نے نے ان کے کے کے درمیان نازل کیا یہ لوگ حاصل مطابق مطابق جی عندهم أدركت موتي أدركت موتي كسر بين يديه اتتام اسے پہلے دعا دے اگر یہ اس سے مطلب زبر دے تو کی فرق ہو گیا تھے اس کے درمیان مراد ہوئی اس بین درمیان بین درمیان صرف بین آوے تو درمیان میرے جدے ہی نال آوے سی تو پھر قبل قبل چلا گیا صرف بین آوے تو درمیان ایتا ایک چیز نہیں ہے وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فتور ثم ارج البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاصا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السيد رب رب مذاب جہنم و بس المسیر جزاء القفی سم اللہ شہیکم و تفور تقاد تمیز من الگیس کل ما القیہا فیہا خوج انسان خضرت و حلم یاتکم نظیر قالو بلک جانا نظیر فقذبنا و کلنا ما نزل اللہ من شے ان انتم اللہ فی دلائن کبیر وقالو لو کلنا نسمع راکل ما کلنا فی اصحاب سید فاتربو بذنب فسق الاصحاب السيد ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير واسروا قولكم واجهروا به انه هو الامام بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض زرورا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور آمنتم من في السماء يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء يرسل عليكم خاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبل فكيف كان نكير ولم يروا لتفوقكم صافات ويكبدن ما يمسكون الا الرحمن <coughs> انه بكل شيء بصير امر هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الا الكافرون الا في غرور امر هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا بل لجوا في عطوم منفور افمن يمشي مكبا على وجهه هذا من يمشي سوى الا صراط مستقيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايت من احسن الله ومائيا او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن وامنا به وعليه توكلنا ستعلمون من وفی دلال مبین کل آرائد من اسبہ ہما کم غرم ہمی یاتی کم بمائم مین اللہ یادی نبی و ربنا و رب العالمین السلام علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ اللہم اردکنا تلاوت القرآن فی آنا اللہ علیہ ارزقنا النہار القرآن اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ اللہم آئنا علا ذکر کا و شکر و حسن عبادت رب زدنا علماء صلی اللہ تعالیٰ علا خیر خلق محمد و علا علی و صحابی اجمائین بلو بنجارہ نامہ گھڑو جی. بنجارہ نامہ کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا کزاق اجل کا لوٹ لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بینسا بیل شتر کیا گونی پلا سر بارہ کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں موٹ کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب داد چلے گا بن جا رہا گر ہاں۔ تو ہے لکھی تو ہے ہے لکھی بنجارا اور اور کھیت بھی بھی تیری بھاری اے غافل تجھ سے چڑھتا ایک بڑا بیوپاری ہے کیا شکر مصری کندگری کیا سانبر میٹھا کھاری ہے کیا داغ منکا سونٹ مرچ کیا کیسر لونگ سپاری ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاٹ چلے گا بن جائے مشرق مغرب پورب مشرق پچھم مغرب یا کر لاوے گا یا ٹوٹا گاٹا پاوے گا ٹوٹا جی ٹھیک ٹھیک جی ٹھیک ددی اچھا۔ ہو گئی بشار ہارٹ اٹیک ہویا سی اچھا چھوٹی بچی ہارٹ اٹیک سوتی جو سی سب پنڈی ہونے میں کار چاہیے دیدی ہونے میں جو تھالی رکھ سا جیسے ڈاگر رستے میں جب بھالا مال گراوے گا دھن دولت ہاں، ہاں، ہاں، دھن دولت نہ تھی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آوے گا سب ٹھاٹ پر رہ جاوے گا جب لال چلے گا اب پڑا رہ جاوے گا ہندی کا لفظ ہے ہندی کا لفظ ناتی دوسرا ہے نواسی میں افسار سات کرے جتنا ڈیرا گندا ہے درم کا پانڈا ہے درم کا پانڈا اقبال میں پڑھ رہے تھے اس کے بعد یہ پڑھی تھی کیا میں انام اقبال کتاب میں ڈوبتا ہوں یہ اقبال بنجارا نام جی اچھا جب جب بھی چلتے راستے میں یہ بون تری ڈھیل جاوے گی ایک بدیا ڈھل جاوے ڈھل جاوے گی ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چلنے آوے گی یہ خیر جو تیتو نے لائی ہے سب ایسوں میں بڑھ جاوے گی دھیر پوتی جوائی بیٹا کیا پاس نہ آوے گی سب آپ رہ گا گا پر چلے بنجارا وپاری جیسے یہ کھیپ برے جو جاتا ہے یہ کھیپ میاں مت گن اپنے اب کوئی گڑی پل ساتھ میں یہ کھیپ بدن کی ہے کھپنی کیا تھال کٹورے چاندی کے کیا پیتل کی ڈبیا ڈپنی کیا برتن سونے روپے کے کیا مٹی کی ہنڈیا چپنی سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا یہ دھوم درکا ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل ایک دن کا ساتھ نہ جاوے گا موقوف ہوا جب جب ان اور جل ان ان اور جل ان اور جال نہیں اللہ اللہ اس کو لایا انہوں نے چھ گھڑیاں بھی بھی میں نے چھ بھی یہ بھی میں نے گھر بار اٹاری چوبارے کیا خاصا تن سکھ اور مخمل سکھ اور مخمل مخمل کیا چلون پردے چلون چلون پردے فرش نئے کیا لال پلنگ اور رنگ محل سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا پنجاب کچھ کام نہ کچھ کام نہ آوے گا تیرے یہ لا یہ لالو زمرد زمرد زمرد سیمو زر جب پہنچ جب پہنچی جب پہنچی بات میں بکھرے گی ہر آن ہر آن بنے گی جان جان اوپر نوبت نوبت نہ تارے بان نشان دولت حشمت حشمت حشمت فوجیں لشکر کیا کیا مسند تکیہ ملک مکان کیا چوکی سر کی تخت چھتر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا جی، پھر پھر پھر پھر پھر اٹھاتا ہے ان دونوں باری باری کے کے کے کے جب موت کا ڈیرا آن پڑا دونے دونے دونے دونے ہیں ہیں ہیں بیوپاری بیوپاری بیوپاری کیا کیا جڑاؤ ذرا زیور گوٹے تھان کناری کی کیا گھوڑے گھوڑے زین زین زین زین سناری سناری کے کے کے کے کیا کیا ہاتھی ہاتھی لال لال لال ہماری سب ٹھار پڑا رہا جاوے کا جب چلے گا او ماری مغرور نہ ہو تلواروں پر بھروسے ڈالو کے سب پت سب پتہ توڑ کے بھاگیں گے منہ دیکھ اجل کے بالوں کے کیا ڈبے موتی ہیروں کے کیا ڈھیر خزانے مالوں کے کیا بغیچے تاش مسجر کے مشجر کے کیا تخت شال شال دو شالوں کے سب ٹھاٹ پڑے سب ٹھاٹ پڑا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا لاد چلے گا بنجارا کیا سخت مقام بنواتا ہے ہم تیرے تن کا ہے بولا ہاں۔ اونچے کوٹ اٹھاتا ہے وہاں گور وہاں گور گڑے میں نہیں کھولا اونچے پر اٹھاتا ہے اونچے کوٹ اٹھاتا ہے وہاں گور جی، گور اٹھا رہا ہے کیا رینی خندق حیران بڑے کیا بد کنگورا مولا گڑکوٹ رہکنا توپ قلعہ کہکشاں دارو اور ڈولا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا منجر ہر آن نفع اور ٹوٹے میں کیوں مرتا پھرتا ہے بن بن ٹک غافل دل میں نقصان تو غافل دل میں سوچ ذرا ہے ساتھ لگا تیرے دشمن کیا لونڈی بھانڈی دائی ددا کیا بندہ چیلا نیک چلن کیا مندر مسجد لال کنواں کیا کھیتی باڑی پھول چمن سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب داد چلے گا بنجارا جلدی ہے جب مرد پھرا کر چابک کو یہ بیل بدن کا ہانکے گا کوئی ناک سمیٹے گا تیرا کوئی گون سیے گا اور ٹانکے گا گون سیے اور سیے اور ٹانکے سیے اور ٹانکے گا اور ڈھیر اکیلا جنگل میں تو خواب لحد کی پھانکے گا تو تو ملک صاحب السلام علیکم بڑی مہربانی وہ دیر اکیلا جنگل میں خاک خاک کی کی پھانگے پھانگے تو گا اس جنگل میں پھر آ نظیر ایک بنگا بنگا بنگا بنگا بنگا آن نہ اس کے معنی کیڑا ایک بونگا آن نہ جھانکے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا سب لاد جب لاد چلے گا بنجارا کیا نہیں مرتا ٹھیک ہے اپنی اپنی ڈائریوں میں لکھنا ہے سامنے سارا جی آپ لے جائیں ساتھ جی آپ لے جائیں جی پورے کو لکھ لیں اپنی ڈائری ٹھیک جی۔ سب نے لکھنا ہے بنجارہ نامہ یہ بعد میں لکھیں یہ بعد میں لکھیں گے آپ ہاں، نظیر اکبر اکبر آبادی کی غریبی غریبی زندگی زندگی گزاری گزاری ہے ہے ہے نا یا کوئی اور شاعر زیادہ نہیں اکثریت کم جو لوگ ہیں الہ آباد نہیں نہیں اکبر اکبر اکبر آباد آباد آباد آبادی ایک وہ الہ ان ان کی جی؟ کی عمر عمر بھی بھی تھی تھی زیادہ اس este اکبر لے کے آیا وہیں لیکن سارے جانتے تھے دوست ہمارا نہیں چینو عرب ہمارا جی دوست ہمارا ہاں۔ مسلم میں ہم وطن ہے سارا جہاں نہیں بلکہ پہلے جسے لے کے آنے اس نے اس نے کہا بھائی رقبے کو کم سمجھ کر اکبر یہ بول اٹھا ہندوستان کیسا سارا جہاں ہمارا <laughs> اے دوست ہونا دو بھائی شفٹ ہوئے ہیں جی ساجد طارق جی جی بڑی دور بڑھائے نا رہے بادی سونی جان ہے اچھا۔ رہنے سونی جان ڈبل ڈبل اسٹوری اسٹوری میں آئے ہیں جی جی جی جی صاحب کیا کیا پہنا آج کل جی، لگے اچھا جی۔ ٹائمنگ صبح صبح نو نو نو تو تو جی۔ تو عشاء عشاء عشاء تک تک تک جی زیادہ زیادہ مطلب لیکن بندہ بڑا اٹھا علامہ کے تو شروع مطلب کیوں سود رہوں نہ کروں میں دوش رہوں یعنی انسان کی فطرت چلا پائے کہ ہر انسان اپنا فائدہ آئے نہیں اچھا۔ اسلام جی گی آکی یہ آئی اپنے فائدے دے نقصان نہ دو فائدہ حاصل کرنے غلط طریقہ کار اختیار نہ کرو انسان لبنؤ یہ جو اس نے نصیب ہی نہیں یعنی جو جو نبری کا کرنا زیادہ پہ کمانا زیادہ نہیں پہ کمانا ہونا کمانا وہی پہ ہونا جڑا اس نے نصیب ہی چنا جڑا اس کا لبنا ہونا پھر اس نے اس طریقہ کار کا لطف اختیار کرنا اور قیامت دن سوال بھی یہ کیتا ہوئی سی کہ ایک شاید کا نہیں تو اس نے حصول ہستے طریقہ کار کا لطف اختیار کیتا اس سے سوال ہو ہی نہیں سکنا نا بھائی تو اپنا پیدا کیوں چاہیا ہاں۔ وہ تو فطرت ہی خدا خود رکھا ہے سوال ہی سی ایک شاید نہ لبنی اس اصول واسطے تو غلط طریقہ اختیار کیوں کیا ہم پھلی پہ کھانے پہ ان دو طریقے نے میں پلیٹا پی میں آگا ہوں پلیٹا چاہ دو ہی طریقہ میں نے نتی کھا کے نا کھاتا میں وہ جڑی میں نہیں سی میں جتی نہیں میں نے نتی کھاتا زیادہ کھا کے نا چار بندے ابھی کیسا لگنا لگنا تھوڑا لیٹ ہے خالی تھوڑا بنا صبر رکھنا بنا شعرا جڑے ہوئے نا یا جڑے رائٹر ہوئے نا جی جی باقی انہیں شہ کون نہیں ہونی ٹیلنٹڈ لوگ یا کسی بھی فیلڈ ہے مہرین جو انہوں نے تقریبا درمیانے طبقے نہیں ہونے یا غریب طبقے نہیں ہونے کوئی شیر بھی اس طرح کوئی میری قربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق تیری دولت نے تیرے ایبو کو چھپا رکھا ٹھیک ہے میری جائے کون نہیں ہونی ہے یاد شروع کرو نہیں کدھر پہنچے ہیں کل شکوہ پڑے ہیں شکوہ ہو گیا جی بابا جی خود بھی ہیں کیا ہو Prabhu پہلے میں سے چار مہینے چار ہیں یہ چار لگے اس ہے تین مہینے والے تو یہ لکھ رہا ہے جی تین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کس کی ڈائری میری یہ ایک ڈائری میری ہے ایک جان شبیر ریحان ایک فوق کی وہ کبھر یہ ایک یہ دونوں جی وہ شاپر ریحان شاپر یہ تو ٹیپ اسی میں رکھنا جی چادر ایک وہ تکیب رکھنا چادر کس کی ہے میری جب وہ لائٹ بند کرنی